پہ مائک لے لیں لامے جی لام امر میں کیا فرق ہے لام تاکید اور لام امر میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ ویسو کے دیکھیے ویسو کے سب کے لیے اوکے ہے السلام علیکم جی بات چل رہی تھی لام تاکید اور لام امر کے حوالے سے لام تاکید مکتو ہوگا اور لام امر مقصود ہوگا نمبر تین امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ بیان کرو امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ بیان کرو وہ یہ بڑا لمبا سا قاعدہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا امر حاضر معروف میں کیا کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ کو غائب کرنا ہوتا ہے کو غائب کرنے کے بعد دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے بعد والا حرف ساکن ہے یا متحرک ہے اگر تو متحرک ہے کام آسان ہو جاتا ہے اگر متحرک نہیں ہے پھر کام تھوڑا سا ذرا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر متحرک ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آخر سے آخر کو دیکھنا ہے کہ آخر میں حرف علت ہے یا نہیں اگر حرف علت نہیں ہے تو آخر سے ساکن اگر حرف علت ہے تو اس کو گرا دیں گے اور اگر تا کو گرانے کے بعد تا مظاہرے کو گرانے کے بعد والا ہر ساکن ہے تو پھر عین کلمے کو مظاہرے کے عین کلمے کو دیکھنا ہے اگر مقصور ہو یا مکتو ہو تو حمزہ وصلی شروع میں لایا جائے گا مقصور اور اگر عین کلمہ مضموم ہو تو حمزہ وصلی شروع میں مضموم لایا جائے گا نمبر چار حمزہ وصل کسے کہتے ہیں حمزہ وصل کہتے ہیں کہ جو دو جو لفظوں کو ملانے کے لیے استعمال ہو جو حمزہ جو حمزہ لفظوں کو ملانے کے لیے استعمال ہو تو وہ حمزت الوسط کہلاتا ہے اور اسی طرح ہی کیونکہ عرب ساکن سے ابتدا نہیں کر سکتے تو ساکن کی بجائے شروع میں جو حمزہ لگایا جاتا ہے وہ بھی حمزت الوسط یہ فکرات ذیل کے معنی بیان کرو فکرات ذیل کے معنی لیک لیکت لیک تو با جی کوشچن پوچھنے جو کوشچن ہے لیک تو کتابا یک تو لکھنے کے معنی تج تج تانی بو سے تج تانی بو سے امر حاضر معروف بنائیں گے تو کیا بنے گا دیکھیں نا ذرا ہاں تو حمزہ وسلی کے لیے نون کو دیکھیں گے پھر آپ یہ جو آ رہا ہے نا یہ جو قاعدہ آ رہا ہے یہ جو قاعدہ آ رہا ہے آپ نے دیکھنا ہے یہ ایک ہوتا ہے سلاسی مجرد ایک ہوتا ہے سلاسی مزید سلاسی مجرد اور ایک ہوتا ہے سلاسی مزید یہ آگے بات آنی ہے ٹھیک ہے اس لیے اس کو ابھی ہم ایک وہ نہ کریں تو نہیں چھیڑتے ہیں ٹھیک ہے سلاسی مجاہد سلاسی مزید کے اندر اس کو نہیں چھیڑتے ابھی ذرا کیونکہ یہ بات آگے آئے گی کہ آپ نے بس اتنی بات یاد رکھنی ہے کہ بس یہ جو قاعدہ بھی بتایا ہوا ہے نا ابھی آپ اسی کو دیکھیں یہ چتانا با یا جتانی بو ہے نا بو تو وہ وہاں پر ٹھیک ہے وہاں پر کیا کرنا پڑتا ہے یہ حمزہ جو سلاسی مسجد کے باب آئیں گے وہاں پر ایسا ہی ہو رہا ہوگا کہ وہاں پر سارے ہی حمزہ وصلی جو حمزہ جو آ رہے ہوں گے وہ مقصور آ رہے ہوں گے حمزہ مقصور آ رہے ہوں گے ایک باب باب کال آئے گا جہاں پر حمزہ لگایا جائے گا لیکن وہ ویسے بھی حمزہ وسیع نہیں ہوتا وہ حمزہ کتی کہلاتا ہے باب فال کا حمزہ حمزہ کتی کہلاتا ہے اس لیے ابھی اس چیز کو نہ چھیڑیں ابھی اس کو نہ چھیڑے بس آپ یہ جی سمجھیں کہ جی یہاں پر بھی کچھ تانیب وہ بھی ہے تو وہاں پر بھی کیا آئے گا اج تعلیب آئے گا امر کیا آئے گا ایج تانے گا تانے ٹھیک ہے وہاں پر امر کیا آئے گا ایج تانے بائے گا یاد رکھ تو بات چلتی یکتبو کتبا یکتبو لکھنا ہوتا ہے لک چاہیے کہ لکھیں وہ سب مت یک چاہیے کہ لکھیں وہ سب مت آگے چلیے اترکو بتائیے آپ لوگ اترکو اترک اترکا اترکو اتروکو کا یا تکو چھوڑنے کے معنی ہوتے ہیں اترک اترکا ہاں تم سب مت چھوڑ دو یعنی چھوڑو چھوڑ دو رک جاؤ تم سب مت رک جاؤ اب آ گیا لیتا الا لیتا منا لیتا منا کا معنی بتائیے لیتا لیتا منا آپ کو پتا ہے یہ سکیلا والا ہے نون سکیلا آخر میں آ گیا اور شروع میں لام مقصور ہے تو امر ہے لیتا اعلی امر ہے لام مقصور ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہاں جی۔ چاہیے کہ ضرور جانے وہ ایک عورت یہ تالا منہ چاہیے کہ ضرور جانے وہ ایک عورت ٹھیک ہے نا کیا تھا اصل میں لیا لم لیا لما لیا لم لتا لم لتا لم لیا لم لینا لم تکیلا جب بنائیں گے لیا لمن نہ لیا لمان لیا لم نہ لتا لم لمان لیا لم نہ لیا لمن لینا لمن ٹھیک ہے لتا لمن آیا تھا نا اس قیلہ کے اندر تو چاہیے کہ ضرور جانے وہ ایک عورت امنا امنا امنا امنا امنا امنا امنا منع منع کرنا منع یمنا منع منع سے امنا امنا نشانی ہے اس کے اندر امنا امنا نون سکیلا سے پہلے دیکھیں کیا آئین کے نیچے کیا آ رہا ہے امنا امنا فوراً آپ کو سمجھ آنا چاہیے لاسٹ کیا تھا لتا لمنا لتا لمنا ہاں نا دیکھیں نا لیا لما لیا لم لتا لما لیا لینا لم اگر امر کے اندر جائیں گے تو امر حاضر میں جائیں گے تو وہ تو کیا ہے لم اے لما ای لمنا وہاں پہ یہ اس سے گڑبڑ نہیں کرنی ہے کہ امر حاضر کے اندر بھی کہیں آ سکتا ہے وہاں پہ اے لم اے لما اے لمو ایلا لمنا تو اس سے سکیلا کیسے بنے گا اے لمن اے لمن اے لمان اے لمنان تو منا کیا ہوگا مت کیسے ہوگا تا شروع میں آئی ہوئی ہے کہ نہیں شروع میں آئی ہوئی ہے حاضر کے لیے تو مرد کے لیے تو حاضر کے اندر آتی ہے تا مرد کے لیے جو آتی ہے وہ تا کس میں آتی ہے تو اے اے لم لما اے لمو اے لمی اے لما اے لمنا یہ والے سیکھے تھے لیکن یہ لام والے سیگے تو کس میں آئیں گے یہ تو غائب اور اس کے متکلم والے ہیں اس کو گردانے بھول گئے ہیں نا گردانے بھول گئے ہیں اس گڑبڑ ہو رہی ہے گردانے بھول گئے ہیں سیگے نہیں نکالے ہوئے صحیح طرح سیگے نہیں نکالے ہوئے اس لیے گڑبڑ ہوتی ہے لیتا کرنا ہے نا مشکل نہیں ہے مشکل نہیں ہے بس تھوڑی سی امنا امنا کیا کیا ہے نائنا کا مانا کیا ہے چاہیے تو لام وغیرہ آئے نا چاہیے تو امنا نائن چاہیے نہ لگائیں وہ لام ویرا نہ لگائیں چاہیے ویرا ہاں امنا امنا کیا ہوگا تم سب عورتیں نہیں ہو سکتا کبھی بھی اچھا امنا امنا امنا کے اندر سب عورتیں نہیں ہو سکتا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ بھائی اس کی بہت بڑی نشانی آ رہی ہے نون سکیلا سے پہلے کسرا آ رہا ہے نون سکیلا سے پہلے کیا آ رہا ہے کسرا آ رہا ہے نون سکیلا سے پہلے جب کسرا آ جائے تو میں بتایا السلام علیکم و اوکے ہمنا ہمنا کیا ہے نون سکیلا سے پہلے کسرا آ رہا ہے کسرا کسرا کسرا واحد معنس حاضر کی علامت ہے اور عورتیں تو ہو ہی نہیں سکتا زیادہ سے زیادہ ٹھیک ہے میں نے کیا کہا تھا کہ عورتوں کے لیے تو نان کا لفظ آئے گا نان عورتوں کے لیے تو کیا آنا ہے نان چاہے وہ عورتیں ہوں چاہے وہ حاصل ہوں سکیلا کے اندر امنا کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی امنا جمع مونس حاضر کا سیگا یا سیگا تو ہو ہی نہیں سکتا تم سب عورتیں روکو ضرور روکو روک تو ایک عورت ام نائن ضرور ضرور روک تو ایک عورت ام نائن ام نائن ضرور روک تو ایک عورت اچھا جی اب دیکھیے لی اک تو بننا لی اک تو بن لی اک تو بننا بہت آسان سی ہے یکتب لکھنے کے معنی ہوتے ہیں بننا بننا یا یہ متکلم کا سیکھے کیا معنی کیا ہونا چاہیے شروع میں دیکھے نا حمزہ آ رہا ہے بننا حمزہ واحد متکلم کا حمزہ آیا ہوا ہے ہاں لی اکتو بننا چاہیے کہ ضرور ضرور لکھوں میں ایک مرد یا ایک عورت جو بھی وہ ہو آگے یہ تو استعمال بھی ہوتا ہے بہت علم علم ہاں یہاں پہ چاہیے نہیں لگے گا علم علم ضرور جانو بھی نہیں آئے گا ضرور بھی نہیں آئے گا جانو تم سب مرد جان لو تم لو تم سب مت یہ جانو تم سب مت آگے لیم نہ لیم نہ انا لیم نہ لیم لیم نہ ہے نا اسے سکیلا کیا بنے گا لیم لی یم نکیلا لیجم نہ لی یم نہ کیا ہونا چاہیے ہاں چاہیے کہ ضرور من ضرور ضرور منع کرے ضرور ضرور منع کرے وہ ایک مرد لیم نان ناننا اگر صرف لیم نان ہے تو تب اس کو بھی کر لیں آپ اس کو بھی کر لیں لیم ناننا اگر لیم نان ہے تو پھر کیا ہوگا لی ہم نان پھر کیا ہوگا وہ بھی وہی ہے نا سکیلا خفیفہ آ جائے گا دونوں ہو سکتے ہیں وہ ات رخ نان نے ات رخ نان نے نان کا سیگا فوراً سمجھیں ات رخ نان نے نان کا سیگا آ گیا ات رخ نان ات رخ نان بھی ضرور ترک کریں گی وہ سب عورتیں کیسے یہ امر چل رہا ہے ضرور ضرور چھوڑو تم سب عورتیں اترک نان اترک اترکو اترکی اترکا اترکنا اترکنا ٹھیک ہے اترک اترکا اترکو اترکی اترا اترکنا اترکن اترکان اترکن اترکن اترکان رکان اترک نان اترک نان ضرور ضرور چھوڑو تم سب عورتیں ضرور ضرور چھوڑو تم سب عورتیں تھوڑی سی ہمت کریں ہمت کریں ہونا کہ یہ کیسے سیکھیں اس لیے کہا ہے کہ تھوڑی سی ذرا محنت کریں میں اس لیے کل میں نے ٹائم دیا نا کہ بھائی آپ دیکھیں کوشش کریں اس کو آج بھی میں آپ سے اس لیے وہ کر رہا ہوں کہ چلو میں نے کل کہا تھا آپ کو دیکھ لیں ان کو ذرا لیس مان لیس مان لیس مان لیس مان بھائی یہ ایک عورت نہیں ہو سکتا یس مان یہ ایک عورت نہیں ہو سکتا کھینچتا ہوں اس کو آپ کو پتا ہے کہ میں کون سا لفظ بڑا کھینچتا ہوں دو والے جو ہوتے ہیں ہمیشہ ان کو تسنیا کا جو ہے تسنیا کو میں کھینچتا ہوں تسنیا کو کھینچتا ہوں یس مان دو عورتیں بھی نہیں ہو سکتا یا آ رہی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا یا صرف جمع کے سیگے کے اندر رائے کے سیگے میں عورتوں کے لیے وہاں پہ نان کا لفظ آنا چاہیے تھا چاہیے کہ ضرور سنیں وہ یس مان چاہیے کہ مزکر ہے نا مزکر ہے وائس اوکے وائس بریک ہو رہی ہے لکھیے وائس اوکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ دیکھیے ہے وائس اوکے ترکو لیتو لکھو لیتو لکا لیتو لت لیتو ترکو رکھو مجھول کا سی مجھول کا ہے مجھول لیتو ترکو رکھا لیت رکھنا لکھو جمع حاضر ذکر حاضر کا ہوگا لکھو جاؤ تم سب مت اس دیکھیے اوکے ہاں رکھو چاہیے کہ چھوڑے جاؤ تم سب مت لیت رکھو چاہیے کہ چھوڑے جاؤ مت ہو گیا وائس اوکے وائس ہم دیتا ہوں کام آپ کو دے دیتا ہوں یہ ابھی ویسے بھی دو چھٹیاں ہیں نا آپ کی دو چھٹیاں یہ آپ نے کرنا ہے چھٹیوں میں کیا کرنا ہے تم لوگ کے پاس وائس بریک ہو رہی ہے وائس بریک اوکے تو آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے کہ دو چھٹیاں ہیں دو چھٹیاں ہیں اس پہ آپ نے کرنا ہے ابھی انشاءاللہ ہم اگلا جو ہفتہ ہے وہ بہت تھوڑا تھوڑا پڑیں گے اگلا جو ہفتہ ہے ہم انشاءاللہ بہت تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے تاکہ آپ لوگوں کا کام وہ بھی چلتا رہے ایگزام وغیرہ کے حوالے سے بھی ہو جائیں آپ ٹیسٹ وغیرہ بھی اچھے دیں اور تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے بہت تھوڑا تھوڑا کریں گے اس سے اس کو پریشان نہیں ہونا لیکن یہ دیکھنا صحیح جتنا پچھلے ہے اس کو تھوڑا سا دوہرائیں تو صحیح اس کو دوہرائیں تو صحیح اپنا زیادہ ہم نہیں کریں گے بس ہم ان شاء اللہ جو اگلا ہفتہ ہوگا میرے خیال میں آپ کے اگلے ہفتہ ہی ایگزام چل رہی ہے نا اس میں ہم یہ کریں گے کہ صرف اور صرف جو تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے بیس پندرہ بیس منٹ پچیس منٹ تک پندرہ بیس تیس منٹ پڑھیں گے اور کر لیں گے چلیں جی ابھی نماز کا وقفہ وقفہ ہے میں نماز ان پڑھ کے آتا ہوں کام یہ ہے کہ جو اگلا کوشچن ہاں۔ نمبر چھ جو اردو سے عربی کرنی ہے اردو سے عربی اس کو کم سے کم دیکھ لیں اس کو آپ لوگ دیکھ لیں کہ کیا ہوگا میں کرواؤں گا خود انشاءاللہ کرواؤں گا کرواؤں گا میں خود ہی لیکن آپ لوگ دیکھ لیں اس کو یہ نہ ہو کہ جی کوئی دیکھیں اس لیے کہ دیکھنے کا اس لیے کہتا ہوں کہ مشکل ہوتا ہے ایک دفعہ کم سے کم پہلے پتا ہو تو تھوڑا سا ذہن اگر لڑایا ہوا ہوگا تو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے اب انشاءاللہ نماز کا وقفہ پھر ابھی میں نماز پڑھ کے آتا ہوں پھر انشاءاللہ اس کے بعد سبق پڑھتے ہیں انشاءاللہ ابھی ان نماز کے بعد یعنی ابھی میں بس بس پڑھ کے آتا ہوں پھر شاء اللہ کا سبق کرتا ہوں السلام علیکم و رحمۃ اللہ مائک جی پندرہ منٹ بیس